وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين نکلو اس حال میں کہ تم ہلکے ہو اور اس حال میں کہ تم بوجھل ہو اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اگر ہوتا سامان قریب اور سفر درمیانہ تو ضرور تیرے پیچھے چلے جاتے لیکن دور ہو گیا ان پر فاصلہ اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے برباد کرتے ہیں اپنے آپ ہی کو اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ آپ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں اجازت دی آپ نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہوتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو نہیں اجازت مانتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ کہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو آپ سے اجازت مانگتے ہیں صرف وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل تو وہ اپنے شک میں ہی حیران پھرتے ہیں اور اگر ارادہ کرتے وہ نکلنے کا تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے تیاری لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو تو ان کو پیچھے ان کو بٹھا دیا اور کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ عزیز بھائیو یہ دسویں پارے میں سے سورہ توبہ کی چاند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان سے پہلے جو سلسلہ کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا ہے تمہیں اذا قیل لکم فی سبیل اللہ استاقلتم الى الارض کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو اور ابھی تم بالحیات دنیا من الآخرہ کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہو تمام عطا الحیات دنیا الآخرت اللہ کلیل آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بالکل ہی تھوڑا ہے فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے کم عذاب علیمن اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے علاوہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے نہ نکلنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب علیم کی دھمکی دی ہے دردناک عذاب سے ڈرایا ہے اور وجہ جو بیان فرمائی ہے جہاد کے لیے نہ نکلنے کی کہ آدمی کیوں نہیں نکلتا سبب کیا ہوتا ہے کیوں بوجھن ہو جاتا ہے کیا چیز اس کو مانے ہوتی ہے رکاوٹ بنتی ہے وہ کون سی چیز ہے اللہ نے فرمایا کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت سے یہ ہے سب سے بڑی وجہ کہ انسان دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت اور یہاں کی جو خواہشات ہیں اللہ نے انسان کے لیے چیزیں مزین کر دی ہیں ان میں جب پھنس جاتا ہے ان کے قابو میں آ جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرانی کی حدیث ہے مسرت احمد میں بھی ہے صلاح اول اولت بہ والیقین اس امت کے شروع کے لوگوں کی جو درستی ہوئی تھی جس سے وہ لوگ درست ہو گئے اللہ کی راہ میں نکلے اور انہوں نے کیسر و کسرا جیسی قوتوں کو شکست فاش دی اور اللہ کا دین ہر جگہ پہ غالب کر دیا ان میں کیا چیز پائی جاتی تھی اولو صلاح صلاح حاضہ اس امت کی صلاح اول حاضر حاضمبا اس امت کے شروع کے لوگوں کی درستگی اور ان کی صلاح کس چیز کے ساتھ تھی بے دنیا میں بے رغبتی کے ساتھ ول ہے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے وعدے سچے اور اللہ نے جو بات کہی وہ درست ہے اور جنت کی نعمتیں شہادت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں اور شہید کے لیے جو وعدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل سچے ہیں اس یقین کی وجہ سے اور دنیا میں بے رغبتی کی وجہ سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اور ان کی درست درستگی ہوئی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھو اسی طرح نعمان بن مقرر رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھو دوسرے جو سپا سالار تھے مسلمانوں کے کیا خط لکھتے ہیں ایران کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم بھوک سے مرتے ہوئے آئے ہو اور تمہاری حالت خراب تھی ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں فی کس اتنے دینار دیں گے جو تمہارے کماندان ہیں ان کو اتنے دیں گے جو تمہارا سپا سالار ہے ان کو ہزار دینار دیں گے جو خلیفہ اس کو بہت ہی دیں گے تو کیا ان کو کہا مسلمانوں کے سپا سالار نے کہا کہ تین باتیں ہیں بس پہلی بات یہ ہے مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے بھائی ہو دوسری بات یہ ہے جزیا دو ہماری ماتا کی قبول کرو تم ذلیل ہو گئے ہمارے ہو گئے عزت مسلمانوں کے لیے ہوگی ذلت تمہارا مقدر ہوگی یہ تسلیم کرو یہ بھی منظور نہیں تو پھر یاد رکھو کہ میرے ساتھ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو موت سے اس طرح محبت ہے جس طرح تم لوگوں کو شراب کے ساتھ محبت ہے اب دیکھو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی پر تم کیوں نہیں نکلتے وجہ یہ گان کی کہ دنیا کی زندگی عزیز ہے دنیا کی زندگی سے محبت ہے زندہ رہنے سے محبت ہے زندہ رہنے سے جب محبت ہوگی انسان جہاد کے لیے نہیں جا سکے گا یہ یقینی بات ہے جہاد کے لیے جانے کا سب سے پہلا سبق دنیا ترک کرنا ہے اگر دنیا ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاد نہیں کر سکتا یہ یقینی بات ہے کئی جاہل بے وقوف نامعقول وہ یہ کہتے ہوئے دیکھتا اور تو کہنا ہی کیا ہے جہاد تو کس کے ساتھ ہونا چاہیے نفس کے ساتھ جہاد ہونا چاہیے اب بے وقوف ہو جہاد نفس نفس کے ساتھ جو جہاد کرتے ہو تم کیا تم نے اپنے نفس کو موت کے لیے قبول کر لیا ہے تیار کر لیا ہے کہ تمہارا نفس مرنے کے لیے تیار ہو چکا ویسے وہ پڑھتے بہت ہے کہتے ہیں پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ اللہ جنہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں نہ میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پڑی نہ خون بہانے کی ضرورت پڑی نہ اپنی نفسیت کہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے اور یہ سب ویسے گھاس ہی کاٹتے پھرتے ہیں اصل جہاد تو ہم لوگ کٹیا کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں جو حق جاہل لوگ ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے لوگ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں زندگی کی محبت نے چھپ چھپ کر اپنی جگہ بنا رکھی ہے اور یہ ایک ہیلا بنا لیا ہے کہ جی ہم لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں جہاد اگر تم کرتے اللہ کی راہ میں نکلتے وہ بشارت یاد نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کوئی شخص اگر کافر کو قتل کرے گا تو وہ کافر جہنم میں میں کافر کافر نے تو جانا ہی ہے اب وہ بھی جہنم ہو اور اس کو قتل کرنے والا مومن بھی جہنم میں ہو اللہ کو یہ بات کبھی قبول نہیں کہ اللہ کے نام پر ایک مومن نے ایک کافر کو قتل کیا اب وہ کافر جہنم میں جائے اور اسے قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے پھر مومن کی بےزتی تو بہت ہوتی ہے نا کام اور کہہ سکتا ہے مجھے تو نے کیوں مارا تھا اگر تو نے بھی جہنم میں ہی آنا تھا تو مجھے مارنے کی ضرورت کیا تھی میں بھی جہنم میں تو بھی جہنم میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو قتل کرنے والا اور کافر یہ جہنم میں کٹھے نہیں ہوں گے بڑی ہی بشارتیں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان بشارتوں سے کون سی چیز ہٹا دیتی ہے یہ نشان دہی اللہ نے فرمائی اور ابھی تم دل حیات دنیا میں اللہ فرام کہ تم دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو چکے ہو یہ تنخواہ جو دو ہزار ملتی ہے چار ہزار ملتی ہے دس ہزار ملتی ہے بلکہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی اگر ملتی ہوں تو آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <clears throat> یوشک و انتباہ التباء الامم قریب ہے کہ تمام امتیں ایک دوسرے کو تمہارے کھانے کے لیے دعوت دے کے آؤ مسلمانوں کو لوٹ لیں مسلمانوں کو تقسیم کریں جس طرح کے کھانے والے پیالے پہ ٹوٹتے ہیں تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے فرمایا بہت ہو گئے بہت ولاکن نقم غذا ان کا غذا لیکن اس طرح کوڑا کرکٹ ہو گیا جس طرح سیلاب کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا وجہ کیا ہوگی فرمایا تم میں وہن آ جائے گا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا مرنے کو ناپسند کرنا جو شخص مرنے کو پسند نہیں کرتا وہ جہاد میں کیسے نکل سکتا ہے تو میرے بھائیوں اس پر تو جو اللہ نے فرمائی ان کو بھی ذرا سن لو اللہ نے فرمایا کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسابها ومساكن تربونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين فما اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جن کے گاٹے سے تم ڈرتے ہو اور بہترین مکانات جن سے تمہیں محبت ہے یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا پرسنے کے لیے تم تو تیار ہے کتنی واضح آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں نازل فرمائی تو میرے بھائیوں اس کے بعد یہ آیتیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں اللہ نے فرمایا ان خفاف وسک ہلکے ہو تب بھی نکلو بوجھل ہو تب بھی نکلو اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو ہلکے اور بوجھل کا کیا مطلب ہے اللہ اکبر صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اگر تم جوان ہو تب بھی نکلو اور ڈیڑھ عمر کے ہو تب بھی نکلو طبیعت چاہتی ہے تب بھی نکلو طبیعت نہیں چاہتی تب بھی نکلو سعید بن مسیب بوڑھے تھے تو نکلے میدان جنگ میں ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہیں نے کہا اللہ نے کسی کا عذر نہیں سنا نہ جوان کا عذر سنا نہ بوڑھے کا عذر سنا میں وہاں جاؤں گا تو جماعت کی تعداد میں تو اضافے کا باعث بنوں گا نا جماعت کی تعداد میں اضافے کا باعث بنوں گا اور بھی بڑی خدمت ہوتی ہے جہاد میں ہر شخص لڑتا ہی تو نہیں ہے نا ان کو پیچھے سے اسلحہ پہنچانا کھانا پہنچانا ان کے کپڑے دھونا ان کے بیماروں کی تیمارداری کرنا غرض بے شمار کام ہوتے ہیں اگر صرف وہی لوگ جائیں گے جو قوت والے ہیں تو پھر یہ خدمات کون سر انجام دے گا اس لیے اللہ نے فرمایا ہلکے ہو تب بھی نکلو اور دو جن ہو تب بھی نکلو اور یہ کس وقت کا واقعہ ہے یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی جزیرہ عرب کی سرحد پہ فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ابھی تک انہوں نے اپنے ناپاک قدم مسلمانوں کے علاقے پر نہیں رکھے تھے صرف اطلاعات ملی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سب نکلو سب کو نکلنے کا حکم دے دیا فصلیں تیار تھی کھجوریں پکی ہوئی تھی گرمی بہت شدید تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے ہو تب بھی نکلو بھاری ہو تب بھی نکلو طبیعت چاہتی ہے یا طبیعت نہیں چاہتی صحت بہت اعلیٰ ہے تب بھی اور اگر کوئی تھوڑی بہت کمزوری ہے تب بھی ہر حال میں نکلو اب کچھ لوگ اجازت مانگنے کے لیے آ گئے یا رسول اللہ ہمارے گھر اکیلے ہیں اللہ نے فرمایا اکیلے اکولی کولی جھوٹ بولتے ہیں اور بعد نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے فرمایا چلو ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے طبیعت کوئی خراب نہیں ہے ہر کام یہ کرتے ہیں مثال کے طور پر آج کل بھی میرے جیسے کئی مریض ایسے ہیں کہ وہ ڈیوٹی پوری دیتے ہیں سارے کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں دکان پہ بھی باقاعدہ جاتے ہیں اگر وہ دفتر میں جاتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ جاتے ہیں لیکن جب جہاد کا نام آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا اور جنہوں نے اجازت مانگی اجازت مانگنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی یعنی اجازت بھی مت مانگو اجازت کیوں مانگتے دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا اجازتیں مانگ رہے ہیں اگر آسان کوئی مہم ہوتی نا سفر تھوڑا ہوتا اور آسانی سے غنیمت حاصل ہو جاتی تو یہ ضرور ساتھ جاتے اور اب قصبے کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نکل سکتے تو ضرور نکلتے یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں اور میں آپ نے ان کو اجازت دی کیوں اجازت نہیں دینی تھی تاکہ پتہ چلتا کہ سچا کون ہے جھوٹا بہانے باز کون ہے اجازت نہیں دینی تھی پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اجازت مانگتے ہی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ ہم گھر میں رہ جائیں اجازت مومن بنتا مانگتا ہی نہیں جو ہی کوئی مہم نکلتی ہے وہ فوراً نکل کر ہوتا ہے فرمایا صرف وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نشانی بیان فرمائی کہ بے شک ان کو دیکھ لو جو اجازت مانگتے ہیں نا بہانے بناتے ہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہمارا گھر خالی ہے ہم یہاں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں نکل نہیں سکتے اور ایک علامت تم دیکھ لو علامت یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو تیاری انہوں نے کی ہوتی کم از کم لڑنے کا طریقہ سیکھا ہوتا لڑنے کا ڈھنگ سیکھا ہوتا لڑنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تیاری ان چیزوں کی سواری کی تیاری کرتے ساز و سامان اکٹھا کرتے لیکن جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کا ارادہ ہی جانے کا نہیں تھا تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بھی بہت سے لوگ کہ دیکھو مسلمانوں کے علاقے پر ابھی کافر قابض نہیں ہوئے لیکن سب کو نکلنے کا حکم دے دیا اللہ تبارک بتا رہے کہ سب کے سب نکل جاؤ اور اگر مسلمانوں کے علاقے پر کافر لوگ قابض ہو چکے ہوں یہ ہندوستان جہاں ایک برس ایک ہزار برس ہم نے حکومت کی یہ خوراسان کا علاقہ روسی ترکستان اور چینی ترکستان یہ لاکھوں مربع میل کا علاقہ جہاں کئی سو برس تک مسلمان حکومت کرتے رہے وہ اندلس کا علاقہ جہاں آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے حکومت کی وہ سارا مسلمانوں سے چھن گیا لیکن مسلمان گھر سے نہیں نکلے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالنا حرام ہے میرے بھائیوں یہ جو تیس ہزار کا لشکر مدینہ سے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کسی کو اجازت دی ہے کہ تمہارا ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو مت نکلو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کہ ماں باپ جو اجازت کی بات ہے کیا ان کو ضرورت بھی ہے مثال کے طور پر ایک ماں باپ ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے بوڑھا ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا ایسے ماں باپ کا ایک ہی فرزند ہے یہ نہیں کہ دو چار اس کے بیٹے ہیں ایک بیٹا ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے یہ تو چلو احسان سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھا رہے ایک ماں باپ اس قسم کے ہیں کہ ان کے تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں اور اس کے پاس رہتے نہیں ہیں ان کے مکان دور ہیں لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے جو نام جہاد کا آتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم تو مر جائیں گے ہماری تو زندگی تمہارے بغیر ختم ہو جائے گی فوراً ہی ان کو یہ بات یاد آنی شروع ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ دراصل یہ لوگ جہاد سے روکنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں اگر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہو تو یوں دیکھو کہ ان سے یہ بتانے کے بغیر کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں ان سے آپ کہیں کہ جی ابا جی یا امی جی کویت کا ویزا مل رہا ہے یا سعودی عرب کا ویزا ملتا ہے یا امریکہ کا ویزا ملتا ہے لیکن اس کے لیے ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے اگر وہی ماں یا وہی باپ یہ کہے کہ یہ میرا زیور بھی لے دو اس کو فروخت کر دو فلاں فلاں ہمارے پلاٹ ہیں ان کو فروخت کر دو اور یہ اتنے پیسے میرے پاس موجود ہیں یہ بھی لے لو اور بے شک تو امریکہ جا کے اپنا ایمان پر بات کرو اور وہاں بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کرو اور پیسے جو ہے نا جو کنجر بھی کما سکتے ہیں بدکاری کروا کروا کے وہ پیسے لا کے ہمیں دو اور جو ہی جہاد کا نام آتا ہے تو ماں کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کتنے ہی بالکل ہٹے کٹے تندرست وہ آج کہتے جی ہمارا لڑکا ہے کہتے ہیں جی وہ تو چلا گیا کہتے ہیں کسی طرح اس کو واپس لاؤ حالانکہ جہاد میں وہ نہیں گیا ابھی یہ نہیں کشمیر کے اندر داخل ہو گیا وہ صرف اسلحہ کھولنے اور بند کرنے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا بس صرف اتنا ہی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے ہیں اس کی ماں کو تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ تو جناب غشی پہ غشی آ رہی ہے دورے پہ دورہ پڑ رہا ہے معلوم ہوتا ہے بے ایمان ہے وہ ماں امریکہ بھیجنے کے لیے اس کے دل کو دورہ نہیں پڑتا امریکہ میں موت نہیں ہے اگر یہ کہیں کہ ادھر تو موت ہے امریکہ سے لاشیں نہیں آتی کیا پاکستان میں یہاں سڑکوں پہ ہزاروں خون نہیں ہوتے گن کے دیکھ لو روزانہ لاہور میں اور دوسرے شہروں میں جتنے حادثات ہوتے ہیں اور آدمی مرتے ہیں کیا کشمیر میں یا جہاں جہاد جاری اتنے آدمی مرتے ہیں کبھی نہیں مرتے کراچی میں جا کے دیکھ لو کتنے آدمی مر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اتنے کبھی نہیں مرتے یہی خبر آتی ہے آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ دو مجاہد شہید ہو گئے انہوں نے ساٹھ اردوؤں کا صفایا کر دیا کہیں ہوتا ہے کہ خیریت کے ساتھ اپنے ٹھکانوں پہ واپس آ گئے اور انہوں نے چالیس فوجیوں کا کی صفائی کر دی میرے بھائی موت کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا لیکن یہی ذہن میں بات ان لوگوں نے بٹھا رکھی ہے کہ موت ساری کی ساری میدان جنگ میں ہے اور زندگی ساری کی ساری ان گلیوں میں ہے جو ہم جن جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو میرے بھائیوں اگر ایسی صورت کو ہے والدین کی مجبوری ہے پھر تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ احسان سلوک کا تقاضا ان کے پاس رہیں لیکن وہ بھی اسی وقت ہے جب تک مسلمانوں کے شہر پہ حملہ نہ ہو جائے اگر حملہ ہو گیا ہے تو حملے کے بعد پھر اجازت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی کیوں اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ کے شہر پہ حملہ ہو جائے آپ اپنے ماں باپ کی توجہ کی طرف توجہ کرتے رہیں اور ان کے ساتھ احسان سلوک میں لگے رہیں دشمن کا مقابلہ نہ کریں تو کیا خیال ہے یہ والدین کی آپ خیر خائی کر رہے ہیں حافظ ابن اللہ علیہ نے فرمایا فل ادب الدین العین کہ دشمن جب حملہ آور ہوتا ہے اور جب دین کو بھی برباد کرتا ہے دنیا کو بھی برباد کرتا ہے ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد اس کا دفاع کرنا تمام فرضوں سے زیادہ فرض ہے نماز سے بھی زیادہ فرض ہے کہ اس دشمن کو نکالا جائے روزے سے بھی زیادہ فرض ہے کہ اس دشمن کو نکالا جائے اور ماں باپ کی خدمت سے بھی زیادہ فرض ہے کہ اس دشمن کو نکالا جائے کیوں کہ اگر وہ دشمن ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکیں گے تو ماں باپ بھی رہیں گے ہم بھی رہیں گے ان کی خدمت کا موقع بھی رہے گا نماز بھی ہم پڑھ سکیں گے ہماری مسجد آباد رہیں گی روزے ہم رکھ سکیں گے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کیا جنگ بدر روزے کھلوا دیے تھے فتح مکہ کے موقع پر روزے کھلوا دیے تھے اور نماز اگر جنگ کے ساتھ پڑھی جا سکے الحمدللہ پڑھنی چاہیے وقت نہیں کرنی چاہیے جنگ بھی کرتے رہو نماز بھی پڑھتے رہو کیونکہ یہ ہر شخص میں فرض ہے خواہ تندرست ہے خا بیمار ہے خواہ کوئی بھی ہے مرد ہے عورت ہے آزاد ہے غلام ہے نماز یہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ فرض ہے لیکن اگر دشمن حملہ ہو گیا ہے ایسی صورت میں آپ نماز میں لگے رہے اور دشمن قبضہ کر جائے تو پھر وہ آپ کو نماز پڑھنے دے گا کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا اس لیے جنگ خندق میں جب دشمن نے ہجوم کیا اور نظر یہ آتا تھا کہ یہ قابض ہو جائیں گے کہیں شکست نہ ہو جائے مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے زور کی نماز نہیں پڑھی اثر کا وقت ہو گیا نہیں پڑی مغرب کا وقت ہو گیا نہیں پڑی دفاع میں رہے دفاع میں جو تیر آتا ہے اس کا جواب تیر سے دیتے ہیں جہاں دشمن اکٹھے ہو کے آنے کی کوشش کرتے ہیں پتھر بار بار کر اور تیر بار بار کر ان کو پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں نماز کا فکر بہت ہے یہ نہیں کہ فکر نہیں لیکن یہ اس نماز کے فکر سے بھی زیادہ فکر ہے کیونکہ اگر ان دشمنوں کو ہم نہ ہٹا سکے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم غلام ہو جائیں گے اور غلام نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ باپ کی خدمت کر سکتا ہے نہ کوئی اور نکی کا کام ادا کر سکتا ہے اس لیے جب دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے پھر ایمان کے بعد ایمان کے بعد سارے فرض جتنے بھی ہیں ان کا نمبر دو ہو جاتا ہے اور جہاد بھی سبیل اللہ اس کے کافروں کے دفاع کا نمبر ایک ہو جاتا ہے وہ سب سے ضروری ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں تکلیف بہت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ ہے کافروں بلا برا بھلا کہہ رہے یا سب گالی دے رہے ہیں یا کا مانا برا پھلائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بد وقتوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے بد دعا کی فرمایا بولا اللہ اللہ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھرے شغل انہوں نے ہمیں جو سب سے بہتر نماز تھی افضل نماز تھی یہ اثر کی نماز اس سے انہوں نے ہمیں روک دیا نہیں پڑھی زور نہیں پڑھی اثر نہیں پڑی مغرب نہیں پڑھی عشاء کا وقت ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زور کی نماز پڑھی پھر عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی صحیح بخاری میں آتا ہے کون سا شہر تھا ایران کا اس میں لڑائی جاری تھی حضرت انس فرماتے ہیں یا کون سا تستر شہر تھا یا کیا تھا اس پہ دباؤ جاری تھا مسلمانوں کا دباؤ جاری تھا لڑائی جاری صبح کی نماز اسی لڑائی میں نکل گئی صبح کی نماز نکل گئی سورج چڑھ گیا لڑائی جاری ہے مسلسل پھر اللہ تعالیٰ نے پتا تھا دوپہر کے وقت پھر صحابہ کرام نے وہ صبح کی نماز پڑھی اور وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں پسند نہیں کرتا کہ وہ میں نماز کھو دیتا اور دنیا ساری مجھے مل جاتی اس نماز دوپہر کے وقت کی نماز صبح کے وقت پڑھنا صبح کی نماز دوپہر کے وقت پڑھنا مجھے اتنا زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی سربلندی میرے بھائیوں اسلام کی سربلندی ہے ماں باپ کی عزت اور وقار کا بقا ہے یہ تو بالکل جاہل ہے ماں باپ جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری عزت کے لیے تو یہ بیچارہ جا رہا ہے اچھا اس کی مثال ایک اور آپ سمجھے ایک شخص کے گھر پر دشمن حملہ آور ہو گیا وہ اس کی بہن کو اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرنے لگا ہے یا اس کا مال لوٹنے لگا ہے ماں کہتی نہ بیٹا باہر نہ نکلنا کیا خیال ہے ماں ماں کے کا کہنا ماننا چاہیے غلط بات ہے ماں ماں غلط کہہ رہی ماں درست نہیں کہہ رہی یا کسی کے گھر کو آگ لگ جائے یا اس کے ہمسائے کے گھر کو آگ لگ جائے ماں باپ کہ نہیں بیٹا آگ بجانے کے لیے مت دکھ لو وہ تو بیوقوف ہے وہ ماں بیوقوف ہے وہ باپ بیوقوف ہے اس کی یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے کیا حکم ہے المسلم مسلم ہے لا یظلمہ ولا یخذلہ مسلم مسلم کا بھائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کے اس کو بے و مددگار چھوڑتا ہے مدد کرنا مسلمان کے اس پہ فرض ہے تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ اس وقت ہے جب اپنے شہر پہ حملہ ہو گجرا والا کے ایک عالم ترب فوت ہو گئے ہیں ان سے ہمارے بھائیوں نے جا کر کہا دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو افغانستان کی جنگ اس وقت بہت زبردست تھی اس نے کہا یہ اس وقت ہے جب گجرا والا پر حملہ ہوگا نا اس وقت جہاد فرض عین ہوگا جب گجرا والا پر حملہ ہوگا ٹھیک ہے ایک حد تک یہ بات درست ہے عالم لوگوں نے یہ کہا کہ جب کسی شہر پر کفار کا حملہ ہو تو سب سے پہلے ان کے ساتھ لڑنا کن کے ساتھ کن کا فرض ہوتا ہے اس شہر کے رہنے والوں کا اگر وہ کافی نہ ہو وہ دفاع نہ کر سکتے ہو ان میں اتنی قوت نہ ہو یا قوت تو ہو لیکن وہ سست ہو جائے نہ نکلے ایسا بھی اب ہندوستان میں پندرہ کروڑ آدمی ہیں پندرہ کروڑ چھوکے اگر کافروں کے منہ پہ پڑ جائے تب بھی ان کا منہ ٹوٹ جائے لیکن پندرہ کروڑ آدمی ملتے نہیں ہیں اب وہ نہیں ملتے ہیں تو کیا خیال ہے ان کافروں کا قبضہ ان پہ جائز ہے اور درست ہے نہیں اہل علم نے یہ بیان فرمایا شافی علماء نے مالکی علماء نے حمبلی علماء نے حنفی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کفار کا حملہ کسی شہر یا مسلمانوں کے ملک پر ہو جائے یا قبضہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس شہر کے لوگوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے اور صرف ان پر ہی فرض نہیں ہوتا جو جوان ہے عورتوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے بچوں جن پہ جہاد فرض نہیں ہے ان پہ بھی فرض ہو جاتا ہے جس طرح آگ بجھانے کے لیے صرف جوان آدمی آگ بجائے گھر کی نہیں عورتیں بھی ریت لا لا کے ڈالتی ہیں عورتیں بھی پانی کی بالٹیاں ڈالتی ہیں بچے بھی پانی کی بالٹیاں ڈالتے ہیں ہر ایک میں فرض ہوتا ہے پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے پوچھ کے ریت کی بالٹی ڈالنی ہے اسی طرح اپنے خامد سے پوچھ کے ریت کی بالٹی ڈالنی ہے پھر نہ خامد کی اجازت کی ضرورت ہے نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے نہ استاد کی اجازت کی ضرورت ہے نہ مرشد جو ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں دین حق سے روکنے کے لیے ان کی اجازت کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس شہر کے لوگ یہ طاقت نہیں رکھتے یا طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہ سست ہو گئے ہیں نکلتے نہیں ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں ان پر فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے نکلیں اگر وہ بھی کافی نہیں ہے سستی کرتے ہیں تو اس سے جو قریب ہے ان پہ فرض ہے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ ان کے دفاع پہ قادر نہیں تو دنیا تمام کے مسلمانوں میں فرض ہو جاتا ہے کہ وہاں سے کافروں کو سرزمین سے نکالے ایک چپا بھی جب تک کفار کے کے قبضے میں ہے تمام دنیا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ وہاں سے ان کافروں کو نکالے اور اس جہاد میں حصہ لیں کئی لوگ کہتے ہیں جی جہاد تو فرض کفایا ہے اس بات کو بھی اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں فرض کفایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ فرض ایسے ہیں جو فرض عین ہیں کچھ فرض ایسے ہیں جو فرض کفایا ہیں فرض عین کا معنی یہ ہے کہ ہر ہر مسلمان پر وہ چیز فرض ہے اگر ایک مسلمان ادا کر دے تو دوسرے کی کا فرض اس کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا مثلا میں نے نماز پڑھ لی اثر کی تو میرے پڑھنے سے میرے والد صاحب کی نماز تو ادا نہیں ہوئی میری والدہ کی نماز ادا نہیں ہوئی میرے بھائی یا میری بیوی کی نماز ادا نہیں ہوئی ہر شخص کو اپنی نماز خود ادا کرنی پڑے گی اسے کیا کہتے ہیں فرض عین ایک ہے فرض کفایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ آدمی وہ فرض ادا کر دے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کا فرض ادا ہو گیا لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب مسلمان گناہ گار ہوں گے اس کی مثال آپ سن لیں جنازہ ہے یہ فرض ہے مسلمانوں کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان کے ذمہ چھ حق ہیں ان میں سے آخری حق کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے یہ حق ہے واجب ہے فرض ہے مسلمانوں پر مرنے والے مسلمان کا جنازہ ادا کرنا اچھا اب ایک شخص فوت ہو گیا تو چند آدمی دس پچاس سو آدمی اس کے جنازے کے لیے گئے جو کافی تھے اس کو غسل دینے کے لیے کفن دینے کے لیے اٹھا کے لے جانے کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کو دفن کر کے اس کی مٹی ہموار کرنے کے لیے اس کو دفن کر کے اس کی مٹی ہموار کرنے کے لیے کافی تھے اگر اتنے آدمی چلے گئے تو باقی سب مسلمانوں کا فرض ادا ہو گیا اب اگر کوئی آئے گا تو اس کو ثواب ہے نہ آئے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بھی اس کو دفن کرنے کے لیے نہ نکلتا تو کیا سارے گناہ گار ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے جب تک اس کے کفن کفن کا بندوبست نہیں ہوتا سب مسلمانوں پر جنازہ فرد عین ہے ہر ہر شخص کا فرض ہے کہ جنازے کے لیے ہے لیکن جب کچھ آ گئے باقی لوگوں کا فرض ادا ہو گیا اس کی ایک مثال آپ اور سنیں کچھ لوگ سمندر کے کنارے پر تفریح کے لیے چلے گئے ان میں چند آدمی تیرنے میں ماہر ہے باقی آدمی کو تیرنا نہیں آتا چند آدمی تیرنے میں ماہر ہے اب ایک بچہ اچانک وہ پانی میں غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اور چیختا ہے کہ مجھے بچاؤ اور اس کے جو قریب والے وہ بھی شور ڈال دیتے ہیں بچہ ڈوب رہا ہے اس کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ لیکن جو تیرنے میں ماہر ہے وہ نہیں اٹھتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان سب پہ فرض ہے کہ نہیں اس کو بچانا کہ ایک پر فرض ہے اور دو پر فرض ہے سب پہ فرض ہے سب پر فرض ہے ایک جوان اٹھا بچانے کے لیے اس نے کہا میں بچاتا ہوں جب وہ اٹھا تو پیچھے سے اس کے ابا جان یا امی جان نے اس کے ہاتھ پکڑے نہیں بیٹا نہیں جانا نہیں جانا اب کیا خیال ہے غالب محترم کی یا اطاعت کرنی چاہیے کیا خیال ہے جناب کا ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے اور یہ تیراک ہے یہ اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے اس میں یہ قوت ہے اللہ نے اس کو یہ مہارت دی ہوئی ہے لیکن ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ تم نے نہیں جانا کیا خیال ہے کہ اس کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ ڈوبنے والے کو بچانا فرض کفایا ہے آپ فرض کفایا یقیناً اگر کوئی ایک تیراک اس کو ڈوبنے سے بچا لے تو باقی گناگار ہوں گے نہ اٹھنے کی وجہ سے بیس آدمی بیٹھے ہیں بیس آدمیوں میں سے ایک آدمی یا دو آدمیوں نے اس ڈوبنے والے بچے کو وہاں سے نکال لیا بچا لیا تو باقی اٹھارہ کا فرض بھی ادا ہو گیا وہ گناہ گناگار نہیں رہے ٹھیک ہے اور اگر وہ بیس آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں اٹھا تو ان اٹھارہ کا فرض ادا ہوا ہے سب گناگار ہے اس لیے کہ وہ فرض ادا نہیں ہو سکا معلوم ہوا کہ فرض کفایا بھی شروع میں سب پر فرض ہوتا ہے اور پھر فرضیت اس کی کب ختم ہوتی ہے جب چند آدمی اس کو ادا کر دیتے ہیں تو باقیوں سے اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے فرض کفایا کا مطلب یہ ہے اگر جہاد کو فرض کفایا بھی آپ مانیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جبہات جہاد ہے جو مہاد جنگ ہے جہاں جہاد کی ضرورت ہے جہاں جانوں کی سوداگری ہو رہی ہے جہاں کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں کیا وہاں اتنے جوان اور اتنا اسلحہ موجود ہے کہ پیچھے سے اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں اتنے جوان موجود ہیں وہاں جب اتنے جوان موجود نہیں ہے تو ماں باپ کے روکنے سے پھر رکنے کی اجازت ہے نہ میرے بھائیو ماں باپ کے روکنے سے رکنے کی قطر اجازت نہیں ہے جس طرح اس ڈوبنے والے کو جو بچانے کے لیے نکلا ہے ماں باپ اگر اسے روکے بھی تو رکنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح اس وقت جب تک مسلمانوں کی زمین کا ایک چپا بھی کفار کے قبضے میں ہے ماں باپ کے روکنے کے ساتھ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے جہاد کے لیے جانا یہ مسلمانوں پر فرض ہے کیوں اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے کم عقل اور نادان ماں باپ ان کی زندگی بھی مارد خطر میں ہے ان کی عزت بھی خطرے میں ہے یہ ملک جہاں ہم رہ رہے ہیں پاکستان کیا خیال ہے اگر یہ اتنی محنت اتنی قربانیاں نہ ہوتی لاکھوں مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں نہ آتے پچاس کے پچپن ملکوں سے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈاکٹر انجینئر اب مخلص مسلمان جو پچاس پچاس ہزار ریال جن کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی اس کو لاکھ مار کے یہاں آ گئے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کی محبت اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی محبت کو دل سے جھٹک کر اللہ کی خاطر ان کو اللہ کی سپورٹ کر کے آ گئے اگر یہ لوگ نہ آتے تو یہاں ہم آزاد ہوتے کبھی عذاب نہ ہوتا ہے یہاں کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ افغانستان کے روسی جرنیل اگر تور خم پہ آ گئے تو ہم مرسیڈیز کا دروازہ کھول کھول کو چابی پکڑا دیں گے کہ جناب کار پہ بیٹھ کے ہمارے ملک میں تشریف لائی لیکن اللہ نے کافروں کو ذلیل کیا ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کام پر احسان ہے اب بھی آپ یہ بے فکر نہ ہو جائیں ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو چکے ہیں اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن جس طرح ساری دنیا کے مشرک جمع ہو کے اکٹھے ہو کے تم سے لڑتے ہیں تم بھی اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ لڑو کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں روس تھا تو جو جو وہاں لڑنے والے وہ جانتے ہیں روس بھی تھا اس کے ساتھ ہنگری سے بھی کمیونسٹ آتے تھے پولینڈ سے بھی کمیونسٹ آتے تھے کیوبا سے کمیونسٹ آتے تھے انڈیا انڈیا کے کے پائلٹ اور اور لڑنے والے سکھ ہندو بھی یہاں آتے تھے ساری دنیا اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑتی تھی اور الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ جن کو اللہ نے جہاد کا ذوق دیا جذبہ دیا وہ مسلمان بھی سارے ملکوں سے اکٹھے ہو کے آ کے کافروں کے مقابلے میں لڑتے تھے تو اس لیے اس وقت کشمیر میں یہ کام گرم ہے اور یہ سودا بالکل اب آخر کو پہنچنے کو ہے یا مسلمانوں کو غلامی مل جائے گی پہ مسمت ہو جائے گی یا پھر ہندوستان کا پیا پانچا اللہ کے فضل کرم سے ہو جائے گا ایک طرف تو یہ کام لگنا ہی لگنا ہے تو اب یہ جو سلسلہ اب شروع ہے جو اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں ان کی ان کو پیچھے سے مدد پہنچانا اور اس ترتیب کو اور اس تواتر کو قائم رکھنا کہ کچھ جوان گئے ہیں وہ جب واپس آئے تو پھر اور جوان وہاں پہنچ جائے کبھی تم نے شمع دیکھی ہے جب کچھ پروانے وہاں جل جاتے تو پیچھے سے اور کوئی پروانہ نہیں آتا پروانے تو آتے ہی رہتے ہیں آگ جلاتی رہتی ہے پروانے آتے ہی رہتے ہیں یہ شہادت کا سلسلہ اسی طرح سے اگر مسلسل جاری رہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ان پندرہ کروڑ مسلمانوں کو بھی اللہ کے فضل سے آزادی نصیب ہو جائے گی جن کی حالت اس وقت یہ وہاں سے آنے والے کہتے ہیں کہ جہاد کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جہاد کا لفظ بولا گیا تو حکومت کی کوئی انٹیلیجنس جو خفیہ ایجنسی ہے وہ ہم کو دھرنا لے فون ہمارے ایک ساتھی نے اپنے گھر میں کیا وہ جہاد کا کام کرتا تھا وہاں کہتا ہے کہ جس جس کو میں نے ٹیلی فون کیا جس کو پتا چلا کہ یہ فلاح شخص ہے فوراً نے ٹیلی فون پھینک دیا ٹیلی فون سننے کی انہیں ضرورت نہیں کی پاکستان سے ٹیلی فون ہو رہا ہے ہندوستان میں ایک شخص اپنے بھائیوں کو کر رہا ہے اپنے بیٹوں کو کر رہا ہے اس کے بیٹے اس کے بھائی ٹیلی فون سننے کی ضرورت میرے بھائیوں نہیں کر رہے اتنی ان پہ ضرورت کو سار کی طرف سے مسلط کر دی گئی تو ان کی یہ ذلت اور ان کی یہ جو پستی ہے اور ذہنی وامادگی ہے کمزوری ہے یہ کس طرح دور ہوگی یہ جنہوں نے چالیس اور پینتالیس کے سینتالیس سال آزادی کی زندگی میں آنکھ کھولی الحمدللہ پاکستان کے جوانوں نے وہ غلامی نہیں دیکھی جو ہندوستان کے لوگوں نے دیکھی ہے نسل جوان ہو چکی الحمدللہ الحمد للہ بیس برس کے جوان پچیس برس کے میرے جیسے لوگ بھی پاکستان سے ایک سال میری عمر زیادہ ہے ہم نے وہ غلامی نہیں دیکھی جو ہمارے آبا و اجداد نے سکھوں اور ہندوؤں کی دیکھی تھی یا انگریزوں کی دیکھی تھی الحمد للہ الحمد للہ ہم نے وہ غلامی نہیں دیکھی نہ ہمارے ذہن میں وہ پستی ہے جو ہندوستان کے اندر یا روس کے اندر رہنے والے یا چین کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے اندر ذہنی پستی ہے جس طرح بنی اسرائیل میں فرعون کے تحت رہنے کی وجہ سے پستی پیدا ہو گئی تھی یہ اب پاکستان کے نوجوانوں میں الحمدللہ وہ پستی نہیں ہے یہ ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کفار کی یہ جو روب ہے مسلمانوں پر اس روب کو ختم کرے اور ان کو جرت دے ان کو کہیں نکلو کوئی زندگی دیکھو آزادی آزاد آدمی کی زندگی ہے غلام جو ہے اس کی تو زندگی کچھ نہیں غلام تو میت ہے غلام تو میت ہے میرے بھائیوں ایک شاعر کہتا ہے کہتا ہے لقد اسنا تھا لو نہ دئی ولیکن لا حیات لمن تنادی کہتا ہے اگر تم کسی زندہ کو پکارتے تو شاید سنا لیتے وہ سن لیتا تمہاری بات ولیکن لا حیات لمن تنادی لیکن جسے تم چلا چلا کے پکارے ان میں تو زندگی کوئی نہیں ولو نارم میں فخت بہا آباد ولیکن ان کا تلفوں اگر تو آگ میں پھونک مارتا تو وہ روشن ہو جاتی مگر تو تو راکھ میں پھونکے مارا کس طرح میں پھونکے مارا ہے کس طرح اس میں سے آگ نکلی تو ہندوؤں کے اور کفار کے تحت جو مسلمان ہیں ان کی آگ بجھ چکی ہے ان کی وہ حرارت ختم ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے زندہ مسلمانوں کی ضرورت ہے آزاد مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ان غلاموں کے دلوں میں وہ چنگاری آزادی کی حریت کی ایبان کی چنگاری جو ہے وہ اس کو فروزہ کریں اور روشن کریں یہ نہایت ضروری بات ہے تو اس لیے میرے بھائیوں ادھر ہمارے پاس کوئی نہیں میں بھی ادھر بیان کر دوں گا میں فلاں کرتا ہوں میں فلاں کرتا ہوں اور بھی بھائی کر دیں گے لیکن جب تک مسلمانوں کی یہ حالت ہے ادھر کوئی نہیں اچھا ایک شخص ایک عالم کا میں نے پڑھی کتاب اس نے یہ سوال لکھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہم سب کو نکل جانا چاہیے تو یہاں کام کون کرے گا اس نے کہا اگر یہ بات مسلمان سمجھ لیتے نا سارے کے سارے نکل جاتے پاکستان کے مسلمان سب کے سب اس میں صرف یہ نہیں کہ مرکز دعویٰ کے ہی مسلم لیگ بھی پیپلز پارٹی بھی سارے مسلمان لڑنے کے لیے اگر نکل پڑے جو ان کے پاس ہے وہ لے کے نکل پڑے ہندوستان ایک ہفتے کی مار نہیں ہے ایک ہفتے کی مار نہیں ہے ہندوستان سبب صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہانا یہ تراشا ہوا ہے فلاں کام ہے فلاں کام ہے فلاں ہم نے آسمان کو سنبھالا ہوا ہے اگر ہم نکل پڑے تو آسمان کر پڑے گا سب فضول باتیں میرے بھائیوں دنیا سے محبت نے ہم لوگوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا اور وہ شخص جو جاتا ہی نہیں جو تربیت حاصل ہی نہیں کرتا جو اپنے بھائیوں کی جا کے خبر گیری ہی نہیں دیکھنے کی زحمت کے بارے نہیں کرتا اور یہاں کہتا ہے ہم بھی مجاہد ہیں ایک ہمارا عزیز کہنے لگا ہم بھی مجاہد ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی مجاہد ہیں لیکن مجاہد ایک ہاں حلوے کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک تو جہاد ہے نا کے ساتھ لاہور والی ہاں ایک جہود ہوتا ہے جس کا مطلب تھا انکار تم بھی مجاہد ہو کیا مطلب انکار کرتے ہو اللہ کے حکم کا تو مجاہد نہیں بننا چاہیے مجاہد فی سبیل اللہ بننا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ سب بھائیوں کو بھی اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے جہاد کے بارے میں جتنے کی شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ذہن میں جہاد کے سلسلے میں کوئی شبہات سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جو باقاعدہ فوج ہے کیا ان کا بھی جہاد ہے یا صرف جو مجاہدین کرتے ہیں ان کا ہی جہاد ہے محترم بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جو شخص فوج میں ہے وہ بھی اگر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کی زمین کا دفاع کرنے کے لیے اسلام کی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے لڑتا ہے اس کا بھی جہاد ہے تو بات صرف اتنی ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ مسلمان اس کے گزارے کا انتظام کرے تو اس لیے فوج میں جانے سے یہ نہیں کہ جہاد باقی نہیں رہ جاتا پھر بھی جہاد ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو فوجیں بنائی گئی ہیں ان کو اللہ کے نام کی بجائے ان سے حلف یہ لیا جاتا ہے کہ ہم اگر یہ کہیں اپنے باپ کے گولی چلا دیں تو وہ بھی تمہیں چلانی پڑے گی یعنی ہر غلط جگہ پہ بھی حکم کو مانتے ہیں اگر غلط حکم نہ مانے صحیح صحیح اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے وہ جہاد کرے تو فوج میں جانے کی وجہ سے ان کا جہاد انشاءاللہ شاء ضائع نہیں ہوگا وہ بھی مجاہد بھی سبھی اللہ ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں تو آ گئیں حکام کے قبضے میں اب وہ آرڈر کی پابند ہے حاکم ان کو اجازت نہیں دیتا اور عام مسلمان جو ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں نتیجہ اس کا کیا کہ آہستہ آہستہ ساری سرزمین مسلمانوں کی چنتی چلی جا رہی ہے تو یہاں افغانستان میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں لڑی اسی طرح سے مجاہدین جو رضاکار تھے پاکستان کی حکومت نے تعاون کیا الحمدللہ ان کو تربیت دی ان کا ساتھ دیا یہ ایک بہت اچھا کام تھا اس وقت کے حکمرانوں کا ان پر فرض تھا جو انہوں نے ایک حد تک ادا کیا اس کا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا تو اس لیے فوج بھی اگر حافظ ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کفار کا قبضہ مسلمانوں کے بلاد پر ہو جائے تو جن کو وظیفہ تنخواہ ملتی مسلمان لازم ہو جاتا ہے کہ ان کا دفاع اور وہ بھی اگر شہید ہوں گے اور اس نیت سے لڑیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی شہید فی سبیل اللہ ہے ہم جہاد کی تقریر کریں تو کیا اس بات کے تحت نہیں آتی لیما تقول مالا تفالون لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ان کے بچے خود کیوں نہیں جاتے بھائی ٹھیک کہتے ہیں اگر ہم ایسا کرتے تو ہم غلط کرتے ہیں مگر جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے اچھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائیں بھی نہیں اور کسی کو کہیں بھی نہیں یہ آج کا مطلب ہے یہ جو آیا تھا لما تقول مالا تفالون کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو کام کر نہ رہا ہو وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا مثلا ایک شخص وہ علم حاصل نہیں کرتا تو دوسرے کو کہہ نہیں سکتا بیٹا چلو سکولے چلو آخر بھائی جی تو تو سکولے گیا تو نہیں منقلی پہ ہی نا یہ جتنے ہیں آدمی اپنے بچوں کہتے چلو بیٹا سکول چلو حفظ کے لیے چلو وہ آگے سے کہ ابا جان لما نا مالا تفالون آپ قرآن تو یاد کرتے نہیں مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے قرآن کیوں نہیں تو یاد کرتا یہ مطلب ہے اس ہاتھ کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی اس ہاتھ کا مطلب ہے لینا تقول مالا تفالون کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں کچھ لوگ وہ جہاد کرتے نہیں لیکن کہتے ہم ہم نے یہ کیا سمجھو نا ہم نے یہ کیا حالانکہ کیا نہیں ان کو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ وہ بات منہ سے نکالو جو تم نے کی نہیں جہاد کچھ نہیں کیا میدان میں گئے نہیں ایک لکیر تک آئی نہیں خراش آئی نہیں نہیں نہیں نقصیر تک پھوٹی اپنی بیوی سے کبھی جدا ہوا کہتا ہے کہ جہاد کا علم تو ہم نے اٹھا رکھا ہے جھوٹ بولتا اللہ کہتا ہے تو وہ بات کیوں کرتا ہے جو تو کیوں کہتا ہے جو تو کرتا نہیں تو میرے بھائیوں ٹھیک ہے جو بھائی ہمیں کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے ہمیں جانا چاہیے لیکن یہ جو نصیحت ہے ایک دوسرے کو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے اس ادھر سے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے یہ آپ کو بھی نصیحت ہے مجھے بھی نصیحت اگر میں آپ کو نصیحت نہ کرتا مجھے کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ تو جہاد میں نہیں جاتا تو ہمیں کیوں کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تو آپ نے مجھے یاد دہانی کروائی تو یہ اس کا انشاءاللہ کہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہنے والا سب سے پہلے اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے تو اس لیے یہ جس نے مجھے بات کہی ہے ٹھیک بات کہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب اگر وہ نکالے کہ جو نہیں گیا وہ دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکتا تو یہ معنی اس کا صحیح نہیں ہے یہ معنی غلط ہے ہاں تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر بالمعروف معروف نہ کرو وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف معروف تو اچھا کام ہے کرتے ہو لیکن اپنے آپ کا بھی خیال کرو یہی مطلب ہے اس کا بھی یہ تو نہیں کہ امر المعروف کرتے ہو اگر اپنے آپ کا تم خیال نہیں کرتے تو امر المعروف چھوڑ ہی دو یہ کہاں نکلا یہ تو غلط بات ہے دیکھو دو ہر مسلمان کو دو حکم ہے ایک یہ خود عمل کرے اور ایک یہ کہ دوسروں کا عمل کا حکم دے اب جو شخص خود کرتا ہے دوسروں کا عمل کا حکم دیتا ہے دونوں حکموں پہ اس نے عمل کیا جو شخص خود عمل نہیں کر رہا دوسروں کو حکم دے رہا ہے اس نے صرف ایک پہ عمل کیا ایک شخص خود عمل کرتا ہے دوسرے کو حکم نہیں دیتا اس نے بھی صرف ایک حکم پہ عمل کیا تو اب یہ نہیں کہ ایک شخص اگر ایک مثلا ایک شخص جہاد کر رہا ہے تو اب وہ دوسرے کو نہ کہے دوسرے کو کہے اگر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے تو عمل بھی کرے دونوں کام کرنا چاہیے یہ بات ہے جہاد فرض ہے مسلمانوں پر ہر شخص پر فرض ہے نفر کی صورت ایک اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر ساری دنیا پہ اسلام غالب آ چکا ہو اور کفار مغلوب ہو چکے ہوں اب ان پہ کفار پہ روب قائم رکھنے کے لیے وہاں دستے بھیجے جاتے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ اگر اتنے آدمی وہاں موجود ہیں جو ان کو سنبھال سکتے ہیں تو پیچھے رہنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ اگر وہ نہ جائیں پچھلے کاموں میں رہیں والدین کی خدمت کرتے رہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے یہ اہل علم بیان فرماتے ہیں لیکن یہ صورت تو اب ہے نہیں یہ صورت تو دنیا میں کہیں نہیں ہے کون کون گمراہ گمراہ شخص شخص ہے ہے تو اللہ کیوں خدا کا غضب تم پہ اترے گا جس نے نے کہا کہا اس غلط قصہ تمام عبداللہ باول پوری آیت پڑھو کو حدیث پڑھو میں عبداللہ باول پوری کی صفائی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ آفر سعید صاحب کی صفائی کے لیے بیٹھا ہوں یہ کوئی بات ہے کرنے کی موضوع ہے میرا جہاد فی سبیل اللہ اس پر تم کو جو اشکال ہے وہ بیان کرو میں کسی کی صفائی کے لیے بیٹھا ہوا نہیں ہوں اور کیا ہے بالا کوٹ کا جہاد جہاد تھا کہ نہیں تھا یار لگا رہا تو میں ذمہ دار ہوں میں کسی شخص کا ذمہ دار ہوں میں نے تو جو بات کی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں پہلی بات دوسری یہ ہے کہ جہاد پر آپ کو جو اشکال یا سوال ہے وہ کریں ورنہ آپ ابھی کہیں گے حج کا فلاں مسئلہ کس طرح ہے استنجے کا طریقہ کیا ہے وہ سارا کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا فلاں جو عالم تھا اس نے یہ بات کہی ہے کہ یا اللہ فلانے کے وسیلے فلانے کے تفیل بتا جنت میں جائے گا کہ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے اس وقت تو بات ہو رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے اللہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ان کو شہادت دے گا ہمارا گمان ان کے متعلق اچھا ہے تو انہوں نے جو جہاد کیا ہم اس کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں اگر اس پر آپ کو اشکال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا اس کی دلیل پیش کریں باقی اگر کہیں گے حافظ عبداللہ نے فرمایا پروفیسر سعید صاحب نے فرمایا فلاح صاحب نے فرمایا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے نہیں یہ کوئی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے اچھا کسی کو اگر حافظ عبداللہ پروفیسر کہہ گمراہ تو گمراہ ہو جائے گا سراط مستقیم پہلے کی کتاب ہے تقویت لیمان بھی آنکھوں سے گزری کہ نہیں یہ یار اس سے بات کرنے کی ہے کہ مجھ سے کرنے کی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات میں نے لکھا ہے میں نے مجھ سے سوال کیوں ہے اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی اچھا کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کوئی بات ہو وہ کہیں گے بتا شاہ اسماعیل مسلمان تھا کہ کافر تھا وہ ایمان اور کفر کا سارا دار و مدار شاہ اسماعیل شہید اگر جنت میں چلا گیا تو سارا اسلام جو ہے وہ برباد ہو جائے گا ان لوگوں حالانکہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کلمہ گو شخص ہے مسلمان جو اسلام میں داخل ہے ہم اس کا نام متعین کر کے چونکہ آخری وقت کا ہمیں علم نہیں اس لیے اس کے جنت دوزوں کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے شاہ اسماعیل شہید کی بعض کتابوں میں بعض عبارتیں ایسی ہیں جو ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے لیکن ان کی کتاب تقویت الایمان بہترین توحید کی کتاب ہے ہندوستان میں لاکھوں آدمیوں کو اس نے توحید کی راہ دکھائی اس میں ایک بات تھوڑی سی ہے مال نظر لیکن اس سے بھی کفر لازم نہیں آتا کہ کفر کی بات ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو بےد کہہ سکتے ہیں اب ایسی کتاب لکھنے والا اور وہ ہر جگہ اس کی تبلیغ کرنے والا جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر توحید کی تبلیغ کرنے والا جس کو بدتی اور مشرقوں نے وہاں بھی کہہ کہہ کے بروا ڈالا شہید کروا ڈالا اس کے متعلق یہ لوگ جو ہے نا ان کا جہاد بھی سبھی اللہ یہ نہیں کہ سکھوں سے لڑو ہندوؤں سے لڑو اور ان کو مسلمانوں کی سرزمین سے نکالو ان کا یہ ہے کہ یہ بتا شاہ اسماعیل مسلمان تھا کہ کافر تھا کیا اس کے جنت میں داخل ہونے کی کوئی صورت اگر نکل آئی تو پھر ہمارے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے

بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جہاد اجتماعی ہو تو پھر اس کا فائدہ بڑا ہے حکومتیں مجبور ہو جائیں گی تو ہم ایسے حالات کیوں پیدا نہیں کرتے یہ اکیلے اکیلے کیوں لڑ رہے ہیں یہ کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں تو دیکھو میرے بھائی ہم ان کو اجتماعی طور پر جہاد کے لیے نہیں نکال سکے اب تک نہیں نکال سکے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو چاہیے نا کہ وہ نکالیں ہم ہی کو تبلیغ رسالہ بھی ایک نکال لیا انہوں نے اور اس میں وہ جہاد سے روکنے کے لیے یہ خصوصاً کہتے ہیں بھائی کیا فائدہ الگ الگ لڑ رہے ہو جب تک اجتماعیت نہ ہوگی پہلے بہتر ہے کہ اجتماعیت حاصل کرو اچھا اب وہ نہ من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی نہ اجتماعیت ہوگی نہ جہاد ہوگا بس آرام سے ہندو آئیں گے ہم ان کے بوٹ پالش کریں گے اور ان کی دھوتیاں دھو دھو کے ان کو پہنائیں گے پھر جب کبھی اجتماعیت حاصل ہو جائے گی پھر دیکھی جائے گی اللہ کے بندو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین اے نبی تو اللہ کی راہ میں لڑے تجھے صرف بعض پرس ہوگی تو تیری جان کی ہوگی دوسروں کو ترغیب دلا لڑنے کی باقی ذمہ دار تو صرف اپنی جان کا ہے اس لیے جب حملہ ہو جاتا ہے پھر اجتماعیت نے مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی مثال دی ہے آپ کے گھر کو آگ لگ جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کے گھروں کو بالفرض آگ لگ گئی اجتماعیت حاصل نہ ہو سکی تو آگ نہیں بجھائیں گے مثلا نہیں آرڈر دینے والا ایک نہیں وہ کہے کہ آسان باش نہیں حاصل ہو سکا یا ہوشیار باش حاصل نہیں ہو سکا تو آگ نہیں بجھائیں گے اللہ کے بندو کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ جب آگ لگ جاتی ہے پھر اجتماعیت کو بھی دیکھا جاتا پھر تو یہ مرغی دیکھی کبھی تم نے جب اس کے بچے پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو کتے کتے کے گلے پڑ جاتی ہے میں نے خود ان آنکھوں سے مرغی جو کتے کے ایک پنجے کی مار نہیں ہے مرغی کو کتے سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے کھا سکتا ہے مجھے مار ڈالے گا لیکن اپنے بچے کی خاطر مرغی مرغی کتے سے لڑ جاتی ہے کبھی اجتماعیت تلاش کرتی ہے مرغی کہ اجتماعیت حاصل ہوگی تو میں کتے سے لڑوں گی یارو ہم سے تو وہ بے زبان جانور بہتر ہیں جو اپنی جان اپنے بچوں اپنی عزت کے دفاع کے لیے کتے اور بلی سے لڑ جاتے ہیں جو اسے قتل کر سکتے ہیں اس سے لڑ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں دفاع کے لیے بھی اجتماعیت کہتے ہیں سمرات حاصل نہیں ہوئے سبحان اللہ اس سے فضول بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی اس سب سے پہلا سمرا تو تمہاری یہاں آزادی اگر روس کو وہاں نہ روکا جاتا تو تم یہاں آزاد سانس لے سکتے تھے تمہاری مسجد افغانستان میں قائم رہ سکتی تھی یہ جو سر بلند کر کے جہاں افغان جاتا ہے اس کی ٹوپی پنجابی بھی پہن کے چلا جائے امریکہ میں مجھے حافظ صحیح صاحب نے بتایا کہ یہ ٹوپی عزت کا نشان سمجھے جاتا ہے امریکہ میں لوگ کہتے ہیں یہ ٹوپی مجھے دے جاؤ جتنے پیسے مرضی ہیں حافظ صاحب نے کہا مجھے ایک شخص کہنے کا ٹوپی دے جاؤ میں نے کہا یار میرے پاس تو اس وقت یہی ہے کہ تو میں کیا دوں کوئی سمراٹ حاصل نہیں ہوئے کیسی فضول بات ہے کہ سمراٹ حاصل نہیں ہوئے ٹھیک ہے لڑ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن اس لڑائی میں بھی جتنا امن افغانستان کے اندر ہر کمانڈر نے اپنے علاقے میں رکھا ہوا ہے امریکہ میں اس کے مقابلے میں ہزارواں حصہ بھی امن نہیں ہے ہزارواں حصہ بھی امن نہیں ہے ہزارواں حصہ جاؤ کسی صوبے میں دیکھ لو اس طرح جانیں نہیں لٹتی اس طرح عزتیں نہیں لٹتی اس طرح چوریاں اور ڈاکے نہیں ہوتے جس طرح امریکہ میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اصل رہتا اصل اب آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا تو آفتاب کا سورج کا کیا قصور ہے اگر کوئی آنکھیں بند کر لے کہتے ہیں اندھیرا ہے اندھیرا اندھیرا ہے واقعی بڑا اندھیرا ہے کیونکہ تم نے آنکھیں بند کی ہوئی افغانستان کے مدرسے سے وہ لڑکے نکلے وہ نوجوان جنہوں نے چیچنیا میں جاؤ دیکھو کہتا تھا روس کہتا تھا ایک گھنٹے کی بار ایک گھنٹے کی کتنے مہینے ہو گئے ہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں بیس لاکھ کی آبادی بھی نہیں بیس لاکھ کی آبادی نہیں ہے چیچنیا کی تمہارے لاہور سے بھی چھوٹا ہے اور پورا روس جس کے پاس ایٹم بم جس کے پاس کیمیاوی بم ہے وہ ان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا گرو پہ کئی دفعہ اس نے قبضہ کیا ہے ناکوں چنے چلوا رہے اور ہم کہتے ہیں کہ سبرات حاصل نہیں دنیا میں جہاں جہاد کی طریقے ہیں یہ افغانستان کے جہاد کے ثمراٹ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر کے جہاد کے ثمرا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے خوبصورت اور میٹھے کے حاصل ہوتے ہیں اگر والدین یہ سب کچھ دنیاوی آرائش ہونے کے باوجود یہ کہے کہ اگر تم جہاد کو گئے تو تم پر قرآن کا عذاب پڑے گا تو کیا قرآن کا عذاب پڑے گا یہ تو بھائی میں نے واضح کر دیا کہ وہ والدین نادان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جہاد صرف تین صورتوں میں فرض ہوتا ہے آپ کون سی صورت مراد لے لے کر جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اشتعال دلا رہے ہیں وہ تین صورتیں یہ ہے جب امیر حکم دے جب دشمن حملہ کر دے میدان جنگ میں ہو مطالم جامعہ رحمانیہ میرے بھائی یہ دشمن نے حملہ کوئی نہیں کیا ہوا یہ جو میں ایک گھنٹے سے کھپ رہا ہوں کیا ہندوستان نے سات لاکھ فوج وہاں مسلمانوں کو مٹھیاں بھرنے کے لیے بھیجی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں جو سات لاکھ فوج آئی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے پاؤں دبانے کے لیے آئی ہوئی ہے کہتے تین صورتوں میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے <clears throat> ان تینوں صورتوں میں فرق ہوتا ہے کیا کفار نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر رکھا کیا ہر مسلمان جو بھی نیک کام کرے کیا وہ جہاد ہے ہاں بھائی جو بھی نیک کام کرے وہ فی سبیل اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہے لیکن وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے وہ نفیر فی سبیل اللہ نہیں ہے انفر و کفاف و فقالم اور اسی طرح جو آتا ان اللہ حشترا من المؤمنین الونہ و و علونہ اور یہ جو قاتل فی سبیل اللہ ہے اور یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال یہ نہیں ہے مثلا کوئی شخص روٹی کما کے بچوں کو لا کے دیتا ہے اللہ کی راہ میں ہے نیت اس کی ٹھیک ہے میرے بچے کسی سے سوال نہ کرے ثواب ہے فی سبیل اللہ ہے قبرانی کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص محنت کر کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ قتال اور یہ جو آتا ہے نا ملم یغز ولم یقز ہو جس نے جنگ نہیں کیا اور جنگ کا دل میں ارادہ بھی نہیں کیا یہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرے گا اس سے مراد یہ دانے کمانے والا جہاد نہیں ہے روٹی کمانے والا جہاد نہیں ہے اور یہ جو ہم دوسرے کا یہ مراد نہیں ہے ہے وہ بھی فی مسلمان کا ہر کام فی سبھی اللہ میرے بھائی مسلمان کا ہر کام میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفراز میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی نماز اسلام یہ روزہ حج زکوٰۃ یہ سب فی سبیل اللہ ہے اسلام سارا ہی فی سبیل اللہ ہے لیکن جب عام طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے اکثر آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت جس طرح ایمان اور اسلام ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں ایک ہی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں فی مومن ہے تو کیا مطلب مسلمان نہیں ہے مسلمان ہوگا تو مومن ہے ورنہ مومن نہیں اور ہم کہتے ہیں مسلم ہے تو مسلم تب بتبر ہوگا جب مومن بھی ہو لیکن جب ہم الگ الگ کہیں گے ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے اس وقت پھر فرق نکلے گا اسی طرح جہاد فی سبھی اللہ ہر کام ہے لیکن جب آنا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے اب جہاد فی سبیل اللہ سے برا صرف جنگ ہوگی جب نماز کے مقابلے میں روزے کے مقابلے میں حج کے مقابلے میں کمائی کے مقابلے میں ماں باپ کی اطاعت کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ آئے گا اس وقت اس سے مراد کیا ہوگا صرف جنگ فی سبیل اللہ ہوگا لیکن جب مقابلے میں نہیں آئے گا پھر ہر آپ ہر کام کو آپ فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات مذائقے کی نہیں ہے بس ٹھیک ہے گل سبحان نہیں اٹھ بچ میدان دیا سجنا ہے فتح لشکر تہبادی انشاءاللہ فتح ہوئے گی لشکر تہبان اٹھ بچ میدان دیا سجنا ہے فتح لشکر تہبادی اٹھ بچ میدان دیا سجنا ہے فتح لشکر تیبادی نا گولے تو گھبرا صدنا ہے فتح لشکر تہبادی مواز مواز نے